کفا بل موت حضرات اکابر نے اپنی اپنی انگوٹھی پر کچھ نہ کچھ نصیحت لکھوائی تھی اور یہ ثابت ہے اگر کوئی اپنی انگوٹھی کے نگینے پر کوئی نصیحت لکھوائے تو اس کا ثبوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پر اپنی ویتی پر محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا اور اسی کا سکہ لگاتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھی پر لکھوایا تھا اللہ کافی اللہ کافی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک ہمارے اکابر نے اپنی انگوٹھی پر جو کچھ لکھوایا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس بزرگ نے اپنی انگوٹھی پر کیا لکھوایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا تھا کفا بل موتی یہ حدیث شریف اسی کو اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ترجمہ اس کا ہوتا ہے موت تمہاری زندگی کی ہدایت کے لیے بہت بڑا واز ہے یعنی موت تمہیں بہت بڑی تقریر کر رہی ہے تمہاری رہنمائی کر رہی ہے تمہیں واس کر رہی ہے تمہیں بیان دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کسی صاحب نے اپنے زمانے کے پیغمبر کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے لیے اچانک فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیتا ہے اور ہمیں کوئی اطلاع نہیں دیتا کم سے کم ہمیں پہلے سے تھوڑی سی اطلاع ہو جائیں تو ہم تیاری کر لیں اپنے موت کی یہ تو اچانک آ گیا انسان رات میں سویا ہے اور رو نکل گئے ابھی دو ہفتہ قبل ایک موت واقع ہوئی کہ ایک صاحب فجر کی نماز پڑھ کے آئے قرآن کی تلاوت کی چائے پی اور چائے پی کر ان کا معمول تھا سونے کا وہ سوئے ایسے کہ سوتے رہ گئے گیارہ بجے کھانا دینے گئے تو پتہ چلا کہ موت ہو چکی تو آخر اطلاع کیوں نہیں دی جاتی اللہ کی طرف سے تو زمانے کے نبی پر وہی اتری کہ پیغمبر آپ اپنی امت کو بتا دو کہ ہم نے آپ کے نام بہت سارے خطوط لکھے ہیں موت کے لیے بہت ساری اطلاعیں دی فرمایا سب سے پہلے تیری داڑھی کا سفید ہو جانا یہ خود اطلاع تھی کہ ہم نے تجھے پیغام دیا ہے کہ اب تجھے قبر کی طرف چلنا ہے تیرے باپ کی موت تیری ماں کی موت تیرے اقارب رشتہ دار کی موت یہ ہماری طرف سے لفافہ ہے پیغام ہے خط ہے کہ تجھے ہماری طرف چلنا ہے قبرستان کی خاموشی یہ تیرے لیے خبر ہے کہ تجھے بھی اسی جگہ آنا ہے یہ خاموش شہر تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور تجھے خبر دے رہا ہے یہ ہماری طرف سے اطلاع ہے تجھے فرمایا تیرا براپا اور تیرے دانتوں کا گر جانا اور تیرے چہرے کی نلکیوں کا پر جانا اور تیری بینائی کا ختم ہو جانا یا کمزور ہو جانا تیرے دماغ کا کمزور ہو جانا یہ سب ہماری طرف سے اطلاعات لیکن افسوس کہ تو سمجھا ہی نہیں ہماری ان اطلاعات کو تو سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے اتنے سارے خبر دینے والے بھیجے تھے کہ تجھے آخرت کی طرف چلنا ہے تجھے مرنا ہے تجھے ہمارے سامنے حاضری دینا ہے لیکن بس تیرے ذہن میں ایک ہی بات رہی کہ میری جوانی ہے کون میرا بگاڑ سکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خمسن بے خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ارشاد فرماتے ہیں شباب کا قبل ہر ابک آئے ہائے تیری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے یہ جو جوانی ہے نا اسی لیے کسی شاعر نے کہا جو آ کر نہ جائے وہ برہاپا دیکھا جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی جو بڑھاپا آ گیا واپس جانے والا نہیں اور جو جوانی گئی وہ واپس آنے والی نہیں جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا اور جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی تو شباب کا قبل ہر اپنی جوانی کو اپنے برہاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی جوانی میں کچھ اللہ کی عبادت کر لو جو اللہ نے موقع دیا ہے پھر ایک وقت آ جائے گا کہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھو گے سجدہ کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو پھر زمین پر پیشانی رگڑنے کے محتاج ہو جاؤ جب جوانی ہے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو اپنے رب کے سامنے کچھ کر لو کچھ منت سماجت کر لو کچھ آجزی کر لو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے رگل لو راتوں میں اٹھ کر کے دو چار رکعت تحجد پڑھ لو سلاد و کا معمول بنا لو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو ہمارے جوان اس نماز سے غافل ہیں برسوں گزر جاتے ہیں شاید شب برات میں کوئی پل لیتا ہوں شاید شب قدر میں کوئی پل لیتا ہوں ہمارے بزرگوں کا معمول حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرکز ہو جو ہمارے بڑے ہیں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل میں سے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریہ کے انتقال کے بعد حضرت مفتی صاحب کی طرف رجوع کیا تھا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا تھا تو بہرحال حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کا معمول ہر جمعہ کو سلاد التسبیح پڑھنے کا ہر جمعہ یہ یہ عمل ہماری زندگی سے نکل گیا حجت بازیاں ہیں کہ سلاد التسبی ضعیف روایت میں آپ کو ایک اصول بتاؤں اگرچہ کوئی روایت ضعیف ہو لیکن اس کے مقابل اس کو منع کرنے والی اس کو نہ کہنے والی کوئی صحیح روایت اگر موجود نہیں ہے تو پھر ضعیف روایت پر عمل ہوگا یہ اصول ہے اگر روایت ضعیف ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت آپ کے پاس نہیں ہے جو اس کو نہ کہہ رہی ہو کہ نہیں یہ غلط ہے تو پھر ضعیف روایت پر عمل ہوگا روایتوں سے یہ تو ثابت ہے کہ سلاۃ القسمی نبی علیہ السلاط وسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتائی اس کے مقابلے میں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نماز ثابت نہیں تو اب اس ضعیف روایت پر عمل ہوگا اور یہ ضعیف روایت گیارہ ترک سے ثابت ہے علماء نے لکھا ہے کم سے کم درجہ حسن کی روایت ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے اپنی جوانی ہے جوانی میں اس نماز کو پڑھنا چاہیے ہر جمعہ کو معمول بنانا چاہیے ہمارا وقت جو بیکار ضائع ہو رہا ہے نہ معلوم کہاں کہاں ہم اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں شباب کا قبل حرم تمہارے جوانی کو تمہارے براتے سے پہلے غنیمت سمجھو اسی لیے ایک دوسری روایت میں سب آت اللہ یوملازل اللہ عرش الرحمان فرمایا سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا قیامت کے لیے میرے بھائیوں میں نے آج ہی صبح فجر کے بعد اپنے کچھ طلبہ سے کہا میں نے کہا سفر ان طویل ان طویل و زاد ان کلیل ان کلیل سفر بہت لمبا ہے جیے تو کتنا ہم جیئیں گے ستر سال پینسی سال اس کے بعد میرا سفر جو شروع ہو رہا ہے قبرستان کا قیامت کب قائم ہوگی کچھ پتا نہیں وہاں تک عالم برزخ میں رہنا ہے اور عالم برزت کے بعد جب اللہ دوبارہ مجھے وجود دے گا دوبارہ زندہ کرے گا وہ ایک حشر کا سفر کتنا لمبا ہے قرآن کہتا ہے خمسین الف سنا فرمایا حشر کا ایک دن تمہارے دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا بہت لمبا سفر ہے بہت لمبا سفر ہے میری قبر سے لے کر کے حشر تک بہت لمبا سفر ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میزان ہے ترازو ہے اعمال کا حساب ہے اور حساب لینے والا کوئی وہ نہیں جس کو نیند آ جائے نہ تم والا نو حساب لینے والا وہ نہیں جو بیمار ہو جائے حساب لینے والا وہ نہیں جو ضعیف اور کمزور ہو کر کے بیٹھ جائے حساب لینے والا وہ نہیں جس کو نیند آ جائے ان اللہ سری الحساب وہ رب ہے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس روحوں نے مسلم شریف کے سبق میں جب یہ روایت آئی کہ اگر کوئی آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے گناہ کیے تو کیا اس کے دورے کفر کے گناہوں پر پکڑ ہوگی یہ حدیث شریف میں ایک بحث آتی نبی علیہ السلاۃ وسلام سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے وہی گنا کیے شراب پیتا رہا زنا کرتا رہا تو کیا کفر کے زمانے کے گنا پر پکڑ ہوگی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ہاں پکڑ ہوگی اس پر جو سوال ہوتا ہے کہ علیہ السلام یا یادم و ماں کا قبل ہو اسلام تو ماں قبل کے سارے گنا کو معاف کر دیتا ہے پھر پکڑ کیسی ہوگی ہمارے شیخ یونس صاحب نے فرمایا تھا یہاں پکڑ کا مطلب اللہ کی دانت دپت ہے فرمایا اللہ یہ دانتے گا کہ کفر میں تو تو یہ گنا کر ہی رہا تھا اسلام کے بعد بھی تجھے ہدایت نہ ملی کہ تو یہ گنا کرتا رہا اور پھر حضرت نے فرمایا اللہ کی دانت دپت دنیا کے ایک ہزار موت سے خطرناک ہو صرف دانت دپت اللہ کی صرف اللہ اتنا پوچھ لے کہ اسلام کے بعد بھی تو یہ کام کرتا رہا دنیا کی ہزاروں موت سے زیادہ سخت ہوگی تو وہ رب حساب لینے والا ہے میزان میں ہمارا ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں سفر ان طویل ان طویل بہت لمبا سفر ہے ہمارا بہت لمبا سفر ہے وزاد ان کلیل ان کلیل توشا کچھ نہیں ہے نماز ہے وہ بھی ریاکاری کاری والی وہ بھی تھونگے والی اس میں بھی کوئی لذت نہیں اس میں بھی کوئی مزہ نہیں اس میں بھی کوئی ذوق نہیں اس میں بھی حضور یہ رب نہیں کچھ نہیں روزے بھی ہمارے وہ نہیں ہیں کہ جس کو دربار رب میں ہم پیش کر سکیں زکوٰۃ و صدقات بھی وہ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا کوئی انسان حضرات صاحب کرام نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان کا یا رسول اللہ آپ آپ آپ کا آپ کے تو بہت امان حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمی یتن تو سجدے بہت ہو سکتے ہیں لیکن کیفیتن ساری کائنات کے سجدوں کو جمع کر لو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کمیتن کا معنی عدد گنتی گنتی کے اعتبار سے نبی کے سجدے بہت تھوڑے ہیں اس لیے کہ آپ اکیلے آپ کے سجدے اور امت اتنی بڑی اور امت کے سجدے قیامت تک فرمایا گنتی اور عدد کے اعتبار سے کمیت کے اعتبار سے امت کے سجدے زیادہ ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے جان کے اعتبار سے اگر ساری امت کے سجدوں کو جمع کر لیا جائے اربوں خربوں انسانوں کے سجدوں کو جمع کر لو نمازوں کو جمع کر لو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ کبھی کبھی حضرت کی تہجد میں کیفیت یہ ہو جاتی تھی ہائے ہائے ہائے ہمیں تو وہ لذت ہی نہیں مل رہی ہے کیا ہم سمجھیں گے فرمایا کبھی کبھی وہ کیفیت ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے اور بہت دیر ہو جاتی تھی تو بخاری شریف میں معاشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں برا وسوسہ شروع ہوتا تھا تو پوچھا آپ کے بھانجے عروا نے کہ کیا کیا وسوسہ شروع ہوتا تھا آپ کے شاگرد عروا نے پوچھا کیا وسوسہ فرمایا جب بہت لمبا حضرت سجدہ فرماتے تھے تو نہ پاؤں ہلاتے تھے نہ ہاتھ ہلاتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید نبی کی روح نہ نکل گئی کیفیت تو دیکھو سجدے کی میرا ایک منٹ کا سجدہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں میرے پاؤں نہ ہلتے ہو میرے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو میں کھجاتا نہ ہوں فرمایا جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی تو میں حضرت کے پاؤں میں پیچھے سے ذرا انگلی لگا کر گلگلی کرتی تھی تو حضرت پاؤں ذرا ہلاتے تھے اس سے مجھے انداز ہوتا تھا کہ نہیں میرے محبوب اسی دنیا میں یہ آپ کے سستے کی کیفیت ہے مرکا شریف میں ملا علی قاری نے اس روایت کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تحجد کی میں آپ کے قریب گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم فرمایا من کون ہے تو فرمایا عائشہ فرمایا من عائشہ کون عائشہ فرمایا بن تو ابھی بکر ابو بکر کی بیٹی فرمایا کون ابو بکر فرمایا ابن ابی ابھی کوحافا ابو کوحافا کا بیٹا فرمایا کون ابو کوحافا حضرت کسی کو نہیں جانتے عائشہ سمجھ گئی کہ حضرت اس دنیا میں نہیں تھی عالم بالا میں اپنے رب کی حضوری میں فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے پھر اس واقعے کو دوہرایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے علم نہیں تھا میں اپنے رب کی رحمت میں گیا ہوا تھا اپنے رحمت اپنے رب کی رحمت یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک روایت ملتی کہ اسی طرح نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اٹھ کر نکل گئے اب صحابہ کو بے چینی ہوئی کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہوں گے تلاش میں نکلے ابو حریرا راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھنک لگی کہ حضرت اس باغ میں لیکن میں بے چین اتنا تھا اندر جانے کے لیے حضرت کو دیکھنے کے لیے ہاں یہ وہ صحابہ کا مزاج تھا جو اپنے نبی کو دیکھ کر بھی اپنے جی کو خوش کر لیا کرتے حکیم علمت حضرت اردستان وی نور اللہ مرکدہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو ہم سب بھی تو یہ سوال کرتے ہیں نا اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو حکیم علمت حکیم علمت حضرت نے جواب دیا کسی کے وہاں بار بار جانے سے کسی کے وہاں بار بار جانے سے اور اس کو بار بار دیکھنے سے محبتیں پیدا ہو جاتی ایک مرتبہ آپ کے اجل خلیفہ خواجہ مزوب الحسن رحمت اللہ علیہ ڈپیوٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں بہت بڑے تھانہ بھون سے گزر رہے تھے سرکاری آدمی تھے ٹرین دس پندرہ منٹ رکنے والی تھی اترے اور اتر کر سیدھے خانقاہ میں آئے حضرت بیان القرآن لکھ رہے تھے یوں پانچ منٹ اپنے شیخ کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر کے پھر واپس چلے گئے نہ مسافہ نہ ملاقات نہ سلام نہ کلام بس دیکھ کر چلے گئے کسی نے حضرت دھانوی کو بیان قرآن سے جب فراغت ہوئی لکھنے سے تو فرمایا کہ وہ تمہارے خلیفہ آئے تھے ابھی کا کون فرمایا وہ مستانہ و دیوانہ مزوب الحسن کا وہ ملا نہیں مجھے کہا بس وہ آپ کو پانچ منٹ دیکھتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے حضرت رو پڑے اور فرمایا کہ وہ میرا دیوانہ ہے وہ میرا مستانہ ہے اور اس کے بعد حضرت ثانوی نے فرمایا جب اس کے دل میں میری محبت مجھے یہاں دیکھنے کے لیے لے آئی اللہ کی محبت کیا تمہیں مسجد میں نہیں لے جائے گی اللہ کی محبت تمہیں مسجد میں نہیں لے جائے گی آج ہم بات بات میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں معمولی معمولی بات تو حضرت دھانوی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اگر پیدا کرنا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے وہاں پانچ دس منٹ تم روزانہ جاتے ہو اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانا چھوڑ دیا اس کے وہاں تو وہ خود ہی آپ کو فون کرتے ہیں بھائی کیا بات ہے بہت دن ہو گئے آپ آئے نہیں کوئی پریشانی ہے بیمار بیمار تو نہیں ہو گئے تو آپ کہو گے ہاں میں روزانہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا مسافر کے لیے آتا تھا آپ کی محبت تھی لیکن میں بیمار ہوں پیسے نہیں ہے دوا کے تو میں پیسے بھیجوں گا کہ لیجئے یہ پیسے دوا کرائیے تاکہ واپس آتے ہو جائے آپ پریشانی ہے یہ آپ کی پریشانی دور کر لو لیکن واپس آتے ہو جاؤ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جب بار بار دیکھنے سے محبت پیدا ہو گئی تو ہم خود سامنے سے اس کو بلاتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا جو میرا دوست بن جاتا ہے میرا تقوی والا بن جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں جب اس کو کوئی پریشانی کھڑی ہوتی ہے اور وہ ذرا آگے پیچھے ہونے لگتا ہے تو میں خود دنیا کے مسئلے کو حل کر دیتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ میرے دروازے پر آ جائے یہ اللہ کی رحمت ہے یا تعالیٰ کی عنایت تو ابو حریرا فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اندر باغ میں جانے کا مجھے راستہ نہیں ملا تو پانی جانے کی جو نالی تھی ابو ہریرا کہتے ہیں کہ میں سالب لومڑی کی طرح سیار کی طرح اس نالی کے اندر سے گھس کر اندر گیا اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا السلام علیہ حضرت نے فرمایا ابو ہریرا ابو ہریرا ہو تم فرمایا نام یا رسول اللہ فرمایا کیا ہوا فرمایا حضرت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے سب تلاش کر رہے میں پہلے آ گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی جوتیاں مبارک دی بطور صنعت سرٹیفکیٹ اور جاؤ جتنے آ رہے ہیں ان کو یہ کہو من قال لا الہ الا اللہ مستقن بہا کل بہو دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ اخلاق سے پڑے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا ابو ہریرا ان ان جوتیوں کو لے کر چلے باہر نکلے سب سے پہلے عمر ملے تو میں کہاں جا رہے ہو اور یہ جھوٹیاں کیسی کا حضرت کا اعلان ہے یہ اعلان کرنا ہے حضرت عمر نے ایک مکہ مارا سینے میں چپ کر کے بلا ہریرا گر گئے روتے ہوئے واپس آئے حضور پاک سم کے پاس فرمایا یا رسول اللہ عمر نے مارا مجھے اتنے میں عمر بھی آ گئے فرمایا عمر کیا ہوا کیوں ان کو روکا تم نے کیوں مارا یا رسول اللہ اگر یہ اعلان ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑے گا جنت میں داخل ہوگا تو کل کو لوگ عمل چھوڑ دیں گے کہ چلو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی ہیں ایمان تو ہے ہی ہمارے پاس تو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے اس لیے لوگ امال چھوڑ دیں گے اور اور جو ہے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح کہا عمر چلو رہنے دو یہ اعلان نہ کرو اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ ابو ہریرا جب پہنچے اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں مستغرت سے اس لیے وہ اعلان کروایا اور جب دوبارہ ابو ہریرا اور عمر واپس گئے تو رحمت سے نکل کر باہر آ رہے تھے اس لیے آپ نے منع کر دیا تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا تھا کفا بل موت واعزہ ہم اپنے نام کا سکہ لگاتے ہے نا محمد حنیف اپنے نام کا سکہ ایسے عمر اپنے نام کا سکہ نہیں لگاتے تھے یہ سکہ لگاتے تھے خطوط جب روانہ کرتے تھے تو اس پر کفا بل موت یعنی جس کو بھی خط جاتا تھا ان کو نصیحت ہوتی تھی اے لوگوں موت تمہارے لیے بہت بڑا نصیحت کرنے والی چیز ہے موت تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے تفا بل موت اتنا بڑا عمر ہر وقت اپنی انگوٹھی پر موت کا استحزار رکھتا تھا میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اس طرح مشغول ہو گئے اور اور اس طرح دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے کہ اپنی موت بھی ہم بھول گئے اپنی آخرت بھی ہم بھول گئے حقیقت یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے دنیا سے جانا ہے اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں رہا جس کو موت نہ آئی ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اور وقت میں سب سے افضل وقت نماز کو اپنے اول وقت میں پل لینا ہے تین چیزیں فرمائی مہینوں میں افضل رمضان ہے دنوں میں افضل جمعہ ہے اور وقت میں سب سے افضل عمل وقت ہوتے ہی نماز کو پل لینا جب حضرت علی کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عباس نے بہت بڑی بات کہی لیکن میرے دل پر بھی ایک بات آ ہے اب علی کی بات سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ علی تم میں سب سے اعلیٰ فیصلے کرنے والے علی حضرت علی نے کیا فرمایا میرے نزدیک سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں تجھے توبہ کی توفیق ہو جائے پچاسوں رمضان مجھ پر گزر جائے پچاسوں لیکن توبہ ہی کی توفیق نہ ہوئی تو کیا فائدہ فرمایا سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے اور سب سے افضل دن وہ ہے میرے نزدیک جس دن میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں یہ ہے سب سے افضل دن ایمان کے ساتھ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت نام آپ نے سنا ولی یہ کامل ہے پیر کے دن حضرت کا انتقال ہوا بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہوا ہے کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں پائے قریباً قریب تیالیس یا چوالیس سال میں انتقال ہو گیا لیکن بہت کام کر کے گئے پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ صبح کو فجر کے بعد آپ نے اپنا کفن منگوایا جو تیار تھا اور کفن کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا اور اس کے بعد فرمایا آج پیر ہے انشاءاللہ آج میں اپنے محبوب محبوب رحمت اللہ سے مل جاؤں گا یعنی نبی علیہ السلام سے مل جاؤں گا آج اور بھائی بخاری شریف میں ہے ان نقم تفتنون فی قبور حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں میرے متعلق سوالات ہوں گے تم اب وہ نبی سے متعلق سوال کیسے ہوگا اس میں محدثین نے پانچ کال نقل کی کسی نے کہا معاہد ذہنی یعنی موکھک سوال ہوگا کسی نے کہا حضور پاس کی شبی مبارک تصویر مبارک لاتے کسی نے اور جواب دیا کسی نے اور بعض بزرگوں نے جواب دیا کہ عالم برزخ میں حجاب نہیں ہے یہ تو یہاں حجاب ہے نا یہ دیوار ہے یہ حجاب ہے یہ دیوار ہے حجاب ہے اس کے پیچھے کا مجھے نظر نہیں آتا عالم برزخ میں موت کے بعد حجاب نہیں ہے اس لیے مرنے والے کو سیدھے نبی علیہ السلاۃ وسلام بتائے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا بتاؤ یہ کون صاحب ہے براہ راست سوال ہوگا کہ یہ کون صاحب نظر آ رہے حکیم علمت حضرت اقدستان وی رحمت اللہ علیہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد یوں فرماتے تھے اللہ مجھ کو تو ایمان پر خاتمہ کر دینا میں نے زندگی میں نبی کو نہیں دیکھا انشاءاللہ مرنے کے بعد میں میرے نبی کو ضرور دیکھ لوں گا محبت کی بات ہے عشق کی بات ہے اپنے نبی کے ساتھ فرمایا حیاتی میں مجھے دیدار نہ ہوا مرنے کے بعد تو ضرور ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو امام غزالی نے بوسا دیا اپنے کفن کو اور بوسا دینے کے بعد فرمایا آج شام تک میں میں اپنے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے مل جاؤں گا تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے اور اللہ کے حبیب کی موت بھی پیر ہی کو ہوئی تھی پیر کا دن بہت مبارک ہے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ پیر کا دن بہت مبارک دن ہے جس جس نے سنت کی نیت سے موت کو پیر کے دن مانگا تو وہ موت میں بھی سنت پر چلا بہت بڑی چیز ہے تو حضرت علی فرماتے سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں توبہ کی توفیق ہو جائے سب سے افضل دن وہ ہے جس میں خاتمہ بالخیر ہو جائے اور سب سے افضل وقت وہ ہے کہ جس میں تو توبہ کرتا ہو اور اللہ قبول فرما لے سب سے افضل وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ جو حکیم ننے میاں سے بہت مشہور تھے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے مولانا علی میاں صاحب جیسے ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلے کہ فلاں صاحب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ایمان پر دنیا سے گئے تو فرمایا میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان کے گھر والوں کو ایک کلو مٹھائی بھیج دوں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارا آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا لوگ دنیا کی خوشیوں پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں میں تو ایمان کے خاتمے پر مٹھائی دینا چاہتا ہوں لیکن فرمائے میں اس لیے مٹھائی نہیں بھیجتا کہ کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم غم میں ڈوبے ہیں اور آپ گویا خوش ہو رہے حالانکہ میری خوشی لا الہ الا اللہ پر ہے ایمان پر ہے تو بہرحال میرے بھائیوں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے باقی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات وہی ایک باقی رہنے والی ہے باقی ہم سب کو دنیا سے جانا ہے نبی بھی گئے ولی بھی گئے ابدال بھی گئے غوث بھی گئے کتب بھی گئے اور قیامت تک جاتے رہیں گے وما محمد اللہ رسول قد خلط قبل رسول اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور کل نفس ذائقت الموت اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور موت کو یاد کرنا جو حضور پاک شاسم نے فرمایا اس کو رو ذکر لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھو یعنی موت تو موت کی تصویر نہیں پڑھنا ہے موت کا استحزار رکھنا ہے موت کی تسبیح نہیں موت موت موت موت موت موت کی تس... کا رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اس خاموش شہر کے اندر آ کر کے سونا ہے اگر استحزار ہوگا تو پھر میری ظاہر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی میری اندر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی اور اگر استحزار نہیں ہے تو میں ظاہر میں تو اپنی طبیعت کو بڑی اچھی بناؤں گا لیکن میرا اندر بڑا خراب ہوگا میری خلوت گنہ گارہ نہ ہوگی میں اندر موبائل پر نہ معلوم کیا کیا دیکھ رہا ہوں گا اور کن کن گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوں گا اللہ شانو ہمارے جتنے لوگ دنیا سے گئے اس گاؤں کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے حسنات کو قبول فرمائے ان کے سیاحت کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی موت سے پہلے اپنے حساب کی اپنے کتاب کی اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضرت عمر کا جملہ ہے حاسب قبل ان تو حاصب حساب کر لو یہ عمر کا جملہ ہے روایت نہیں ہے حساب کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جب تمہارا حساب ہوگا اسی پر علماء نے لکھا فرمایا زندگی میں کفن پہن لو اس سے پہلے کہ تمہیں کفن پہنایا جائے اور اختیار سے غسل کر رہے ہو تو ذرا باطن کا غسل بھی کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں غسل دیا جائے اور تم محتاج ہو جاؤ امام جزالی فرماتے ہیں کہ جب جنازہ تمہارا چلتا ہے تو قبر کے سوالات اپنی جگہ وہ سب وہیں پر ہونے والے مربو کا ومن نبیوں کا وما دینوں کا لیکن فرمایا جب تمہارا جنازہ چلتا ہے تو امام غزالی نے اپنے شاگرد کو خط لکھا ہے وہ چھپا ہوا ہے مکتوب امام غزالی اور اس میں فرمایا کہ جنازہ جب چلتا ہے تو میت کی روح کو انیس سوال ہوتے امام غزالی نے لکھا ہے انیس سوال ہوتے اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے جو ہماری طبیعت کو ہلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں آدم انت تزین تلناس ولا تزینونی اے انسان تو ساری زندگی دوسروں کے لیے خوبصورت بن کر پھرتا رہا میرے لیے تو کبھی خوبصورت نہیں بنا ساری زندگی تو دوسروں کا دکھاوا کرتا رہا یہ مجھے دیکھ لے یہ مجھے دیکھ لے یہ مجھے اچھا کہے یہ مجھے اچھا کہے سب کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کی لیکن میری نظر میں اچھا بننے کے لیے تو نے کبھی کوشش نہیں کی اللہ ہم سب کی زندگیوں کو خیر پر گزار دیں اور خیر پر گزارنے کے لیے ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت گیا اللہ